کیسے انسان کوپنگ کر سکتا ہے وین دیٹ پرسن از سفرنگ فرام اسٹریس اینڈ ادر ایڈورس لائف سرکمسٹانس اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایموشنز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں اس ماڈیول میں ہم نے سب سے پہلے جس ٹاپک کا آغاز کیا دیٹ واز ایکچولی دا بیسک آف دس ماڈیول اینڈ دیٹ واز پچھلے لیکچر کو ریویو کرتی ہوں اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کا آغاز کروں اور پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم تھوڑے سے منی ایکسپیریمنٹ کریں گے آج کے لیکچر کے آغاز میں پہلے ریویو کرتے ہیں اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کی طرف چلیں گے ان دا پریویس لیکچر وی ڈسکسڈ دا سیکنڈ تھوری آف ایموشنس اور اس تھیوری کا نام ہے براڈ اینڈ بلڈ اینڈ دیٹ ہیز بائی باربرا فریڈرکسن اور اس کے مختلف ریسرچ جو اس نے 2000 میں 2002 میں کی ان کا ہم نے مختلف اینگل سے مختلف ویو پوائنٹ سے جائزہ لیا تھا بابرا مینٹینڈ دیٹ ان کنٹراسٹ ٹو نیگیٹو ایموشنز پازیٹیو ایموشنز وڈ ہیو مینی مور آؤٹ کمس وچ کڈ بی ایڈوانٹیج فار ہیومن بیگس فار ایگزامپل دا اونلی افیکٹ یا آؤٹ کم آف نیگیٹو ایموشن کوڈ بی ایڈر فائٹ اور فلائٹ آپ کی جو ایکشنس ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں اس کے برعکس پازیٹیو ایموشنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکشنس ہیں وہ براڈن ہو جاتے ہیں اینڈ اٹ وڈ ہیو سوشل کوگنیٹو اینڈ فیزیکل بینیفٹ سوشل بینیفٹس یہ ہیں کہ یو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپس ود پیپل اینڈ وین یو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپس ود پیپل تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ دین پیپل بہیو ڈفرینٹلی ٹوڈ یو اور پھر آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک یوزفل انسان سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولر ہیں لوگوں میں اینڈ دس آبیسلی گیوز امینس ہیپینس ٹو پیپل پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوگنیٹو افیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ پیپل آر ایبل ٹو ورک ان اے بیٹر وے دے کین تھنک مور کلیئرلی دے کین تھنک مور لاجکلی اینڈ دے کین بیکم مور کریٹو فزیکل بینیفٹس یہ ہیں کہ یو آر ان اے ریلیکسڈ مینٹل اینڈ فیزیکل اسٹیٹ یو آر مور کانٹینٹ دین ایز کمپیئر بہت سے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بابرا نے مینشن کیے ہیں اف یو مور آف پازیٹیو ایموشن اور جیسا کہ تھیوری کا نام ہے براڈ اینڈ بلڈ تھیوری تو دو ایڈوانٹیجز تو یہی ہیں کہ یو آر براڈنگ دا پرسپیکٹو آف یور پازیٹیو ایموشنس اور ایکسپیرینس خوشی سے خوشی جنم لیتی ہے اور ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر لیتے ہیں یو بیکم مور ایلٹرسٹک یو آر مور لائکلی ٹو ہیلپ ادر پیپل اور تیسری بات یہ تھی کہ یو براڈن یور ہورائزن آف ہیپینس لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انڈیورنگ بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یو بلڈ یور پرمانٹ ریسورسز وچ بیکم الٹیمیٹلی پارٹ آف یور پرسنالٹی اور ہم نے اسپائرل جو اپورڈ اسپائرل کی بات کی تھی اس میں یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کے ریسورسز بلڈ ہو جاتے ہیں دین یو بیکم اے ڈفرنٹ پرسن یو آر ایبل ٹو ڈیل وتھ اسٹریس ان بیٹر اینڈ اپروپریٹ وے جو پہلے شاید آپ نہ کر سکتے ہوں تو یہ ایک سائیکل کی طرح چلتا ہے یو ہیو ایموشنز اینڈ دیٹ لیڈس ٹو مور ایموشنز دیٹ بلڈ یور ریسورسز اینڈ وین یور ریسورسز آر بلڈ تو پھر آپ کو اس سے ہیپینیس ملتی ہے بیکاز یو آر ایکسپٹیڈ مور ان سوسائٹی پیپل لائک یو مور اور پھر یو آر ایبل ٹو پرابلم پرابلم ڈو ان بیٹر وے یو بیکم مور کریٹو یو یو کین سالو پرابلم یو کین ڈیولپ ہیلدی ریلیشن شپس وتھ پیپل تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اوور آل لائف میں ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے جس سے اگین پوزیٹو اموشن جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں دیٹ از وائی یو بیکم اے ٹرانسفارمڈ پرسن اس کے علاوہ کچھ بینیفٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے ایموشنس کے جیسا کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نیگیٹو ایموشنس جو ہیں ان کو بھی کم کر سکتے ہیں اور نیگیٹو ایموشن سے تو فرار ممکن نہیں ہے زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں پرابلمس بھی آتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے چاہے وہ بندہ کتنا ہی ریسورسفل دولت مند کیوں نہ ہو پاورفل کیوں نہ ہو کہ اس کی زندگی میں برے لمحات نہیں آئیں گے وہ تو ہر ایک کا مقدر ہوتے ہیں تو اس وقت امپورٹینٹ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کے ریسورسز آپ کی ہیلپ کریں اور پوزیٹو ایموشن جو ہیں دے آر ایکچولی ایبل ٹو اور ریڈیوس یور نیگیٹو ایموشن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ پازیٹیو ایموشن کین ہیلپ یو تھرائیو فلرش ان یور لائف اور اس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم نے ثابت بھی کیا تھا کہ کیسے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ پیپل ہو ہیو مور آف پازیٹیو ایموشنز اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ دو پرپوزل کی بات کی تھی کہ اگر آپ نے یہ اسٹریٹجیز نہیں یوز کی خوش رہنے کی کوشش نہیں کی نیگیٹیوٹی کو اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کی پوزیٹو سے تو please do that and see the consequence in your life and ان شاء اللہ it would have a better effect on your studies اور general relationships with other people میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ مینی ایکسپیریمنٹ کریں گے تو now this is a time for that پہلا ایکسپیریمنٹ کیا ہے the cartoon comedy free test post test اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اسکیل کا میں نے ذکر کیا تھا positive and negative effect schedule جس میں ٹوینٹی ورڈس تھے نیگیٹو ایموشنس کے اور 20 ورڈس تھے پازیٹیو ایموشنس کے اب یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی اسکیل اگر آپ کے پاس کوئی بک ہے پازیٹیو سائیکولوجی کی تو اس میں بھی ہو سکتی ہے یہ اسکیل اگر نہیں ہے بلفرس تو جیسے میں نے آپ کو بتائے تھے ڈفرینٹ ورڈس نیگیٹو اور پازیٹیو تو آپ ان کی ایک فہرست بنا لیں it's not essential that they must be twenty each کم بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ خود سوچ لیں جو بھی نیگیٹو ایموشن ڈکشنری سے دیکھ لیں اردو میں انگریزی میں جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ریٹ کیجیے on one two seven scale یا ون ٹو فائیو اسکیل جس کا مقصد یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر ایک لفظ ہے irritable so you are irritable at this time تو ایک سے لے کر پانچ تک ایک کا مطلب ہے ناٹ ایٹ آل اور فائیو یا سیون کا مطلب ہے ویری مچ یا ایکسٹریملی تو آپ کہاں اپنے آپ کو فٹ پاتے ہیں اس مومنٹ میں اسی طرح سے ایک لفظ ہے کنٹینٹمنٹ تو آپ کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے اب میں نے بات کی کہ آپ نے کوئی کارٹون کامیڈی دیکھنی ہے اور کیا پروسیجر ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ پر پینس ایڈمنسٹر کریں گے so that will show your current state whether you are currently in the present or negative mood پھر اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا کامیڈی سیریل دیکھنا ہے جو آپ کو پسند ہو یا آپ نے کوئی کارٹون دیکھنا ہے 15-20 منٹس کے لیے اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ ریٹ کرنا ہے کہ what change that humorous or light comedy has brought into your emotions اسی لیے اس کو پری اور پوسٹ کہتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بات کرتی جاؤں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ پری اور پوسٹ لگانے کا پرپس ہی یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں ویسے ہی غمگین رہتا ہوں یا میں ہمیشہ ہی خوش رہتا ہوں تو آپ کی پہلی اوریجنل بیس لائن کنڈیشن بھی میئر ہو جائے گی اور جو اس میں اور دوسری کنڈیشن میں ڈفرنس ہے that that that will be be and should due to humorous comedy picture drama یا پھر کارٹون اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک اچھا ایونٹ جو میں نے اسٹریٹجیز کی بات کی تھی کہ پرپوزل میں آپ اڈاپٹ کریں نیگیٹو ایموشنس کو اوور کرنے کے لیے آف سیٹ کرنے کے لیے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کیسے نیگیٹو ایموشنس جو ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے with the introduction of experience دوسری activity the movie then what experiment یہ کیا ہے آپ نے ایک گڈ فیل فلم سلیکٹ کرنی ہے یا کوئی ڈراما اگر آپ کو لگتا ہے ڈیوریشن تھوڑی ہو اور ایک bad feel film good feel film کون سی ہوتی ہیں جن سے بعد میں لگتا ہے کہ ہاں بڑا اچھا ہو گیا مے بی ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے بیڈ فلم لوگ مر گئے بہت وائلنس ہوا تشدد ہوا حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ گڈ فیل آپ نے ڈسائڈ کرنی ہے بیڈ فیل آپ نے ہی ڈسائڈ کرنی ہے دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے ایک فلم دیکھنے کے لیے جیسے کہ گڈ فیل فلم ہے اس کے بعد انہیں کہنا ہے کہ چلیں آپ کچھ کرتے ہیں یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو ایموشنس کے بعد کم ایکٹیویٹیز آتی ہیں جن میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں اور پازیٹیو ایموشنس کے بعد آپ میں زیادہ ایکٹیویٹیز آتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی سچویشن کو آپ کی زندگی میں لا رہے ہیں جو کہ ریسرچرز نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کی ہیں تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک بیڈ فیل فلم دکھانی ہے دوستوں کو اور اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ چلیں آپ کچھ اور کرتے ہیں بتائیے کیا کیا کریں اور دیکھنا ہے کتنی ایکٹیویٹیز وہ مینشن کرتے ہیں آ, ہم کارڈ کھیلیں ہم واک کرنے چلے جائیں آ, ہم کہیں کھانا کھانے چلے جائیں ہم پڑھائی کریں ہم کیا کریں ٹھیک ہے اچھا اب اسی طرح بیڈ فلم فلم کسی اور دن کسی اور دوست کو اور پوچھنا ہے کہ جی اب کیا کریں دیکھیں لوگ زیادہ بتاتے ہیں وہ کیا ہے کہ common sense definition of happiness آپ نے اپنے دوست احباب سے ملنے جلنے والوں سے پوچھنا ہے کہ وٹ مین بائی ان کے خیال میں خوشی کیا چیز ہے خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے اگر وہ خوش ہوں تو ان کو کیسے پتا چلتا ہے are different and landmarks of کہ میں خوش ہوں چلے ہم مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نزدیک خوشی کیا چیز ہے اور ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ خوش ہیں آپ کے نزدیک خوشی یا ہیپینس کیا ہے is somewhat your internal expression your internal feeling آپ خوش رہنا پسند کرتے ہیں یعنی ایک بہت خوبصورت احساس ہے ایک جذبہ ہے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے اور ہر کوئی اسی کے لیے دو کرتا ہے مومنٹ آف سیٹسفیکشن ہی خوشی ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہو تب آپ خوش ہوتے ہو میرے لیے خوشی یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز اچیو کرتا ہوں یا کوئی اچھا کام کرتا ہوں اس کے بعد مجھے اطمینان ملتا ہے تو یہ میرے لیے خوشی ہوتی ہے beautiful feeling and positive feeling is happiness کہنے کو خوشی ایک لفظ کا نام ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ فیلنگز کی بات ہے لمحے موجود میں اگر آپ اپنے دل میں اپنے اندر کے فیلنگز میں اپنے آپ کو مطمئن فیل کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ خوش ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خوشی نہیں ہے انہیپینس ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں مجھے ہمیشہ دوسرے ہی بتاتے ہیں کہ آپ خوش ہو یعنی کہ میرے پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور یہ کہ جو بھی کام کرتی ہوں نا وہ ٹھیک ہو رہا تھا پتا چل رہا تھا کہ میں خوش ہوں بہیویئر میں بالکل مینٹلی ریلیکس ہوتا ہوں اور میری بالکل کوئی میرے ٹینشن نہیں ہوتی اس ٹائم پہ تو مجھے فیل ہوتا ہے جب ہر چیز پازیٹیو لگتی ہے بہت ہر چیز بہت خوبصورت لگتی ہے کسی بھی لمحے میں یہ کہنا کہ یہ خوشی ہے یہ یعنی خوشی کا موقع ہے یا یعنی یوں سمجھیے کہ اس لمحے میں میں خوش ہوں یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمانیت کا احساس ہو اس کے لیے یہ کہنا کہ دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ان کا ہونا جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ خوش ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی بندہ اپنے اندر وہ فیلنگ نہیں فیل کرتا وہ وہ احساس نہیں ہوتا اس کو کہ یہ لمحہ جو ہے یہ خوشی کا ہے یوں سمجھیے کہ یہ ایک افاقی آگہی ہوتی ہے جب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ خوش ہیں آپ کو کون سی بات یا چیز خوشی دیتی ہے مجھے جب پتا ہو کہ میں ہر کام ٹھیک کر رہی ہوں ود ان لمٹ کر رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ بھی مل رہا ہے سم ٹائم کسی کو کچھ اچھا دے کے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ صحیح کیا اور مجھے خوشی ہوتی ہے سیلیبریٹ کرنا میں برتھ ڈے کو میں فرینڈ سے بات کرنا اور اور uh, میموریز جو ہوتی ہیں وہ خوشی ہیں کوئی نیکی کا کام کرنا یا بڑوں کی کوئی ایسا کام کرنا جن سے وہ خوش ہو جائیں اور مجھے میرے لیے دعا کریں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب میں اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بہت خوشی دیتی ہیں جب میں گھر جاتا ہوں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھنا ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں سم سم ٹائم ٹائم ان کا یوں کرنا جو ہے وہ پاپا پاپا کہتے گود میں چڑھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ یہ لمحہ جو ہے خوشی کا ہے ابھی ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور آپ نے یہ دیکھا کہ کتنی مختلف اوپینینس ہیں لوگوں کی انڈیویجول ڈفرینس ہیں اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مختلف آرا دیتے ہیں اور ویسے بھی فار ایگزامپل میرے نزدیک ہیپینیس کیا ہے دوسرے شخص کے نزدیک ڈفرینٹ ہو سکتی ہے مجھے کیسے پتا چلتا ہے میں خوش ہوں اور میں اپنے آپ کو مزید خوش کرنے کے لیے کیا کرتی ہوں this will be from person person to تو آج کا ٹاپک اسی سے ملتا جلتا ہے بلکہ یہی ہے happiness and well being happiness کے بارے میں مختلف نظریات ہیں لوگوں کے ہم نے جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے پرسپیکٹو بھی دیکھے تھے پازیٹیو سائیکولوجی کے بارے میں ایسٹرن اور ویسٹرن پرسپیکٹو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایجپشینس جو تھے وہ they talk about happiness in different way اس کے بعد جو لوگ آئے they interpreted happiness in different way سب سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کو سینگ دکھاتی ہوں Ed Diener said in year 2000 that an increase in happiness is the closest thing psychology has to teach as a general tonic for greater well-being. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ ڈائنر کے نزدیک ہو has done most of the work on positive psychology بلکہ اس نے تو اپنی تمام لائف جو ہے وہ ڈیوٹ کر دی for promoting well being subjective well being ہی مینٹینڈ کہ سائیکالوجی کا کام ہی یہی ہے کہ ایک ہیپینیس کو ایک جنرل ٹونک کے طور پر ایڈوائز کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی میں جتنی زیادہ ویل well بینگ اور ہیپینیس آ سکتی ہے وہ لائی جائے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ پرسو ہیپینس تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اس کے بارے میں نظریات کیا ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مختلف ادوار میں ہیپینس کو ڈفرینٹ طریقے سے تو ڈیفائن کیا جاتا رہا کچھ لوگ ہیپینس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں it's not very important that you must become happy in your life اس سے you go beyond that so دیکھتے ہیں کہ وین وی پرسو ہیپینس اور یہ میرا ایک بڑا ہی فیوریٹ ٹاپک ہے پرسوٹ آف ہیپینس کیونکہ یہ لائف کا مقصد بن جائے تو آپ خود بھی خوش رہتے ہیں دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا کہا ہے دیکھتے ہیں western societies believe that pursuit of happiness is just as important as our right of life and liberty west میں ایک بات تو طے ہے کہ خوش رہنا بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اور ذرا سا کوئی شخص اداس ہو یا اس کو لگے کہ میری ویل بینگ کو خطرہ ہے تو وہ فورن سائیکولوجسٹ سے رجوع کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سائیکولوجی کو وہ مقام نہیں مل سکا جو باہر کی دنیا میں ہے because many people here do not think about whether they are happy or not unfortunately ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور وہ کون سی ضروریات ہیں روٹی کپڑا اور مکان تو we are happy well this is not a fact happiness is greater than that صرف زندگی کی ضروریات پوری ہونا جو ہے وہ خوشی نہیں ہے خوشی ایک ایک اور چیز کا نام ہے which is related with your well being your subjective appraisal of contentment and happiness and joy and experience of joy and satisfaction in your life جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ٹرمز جو ہیں یہ نانسلی بولی جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے جیسے کہ positive affect happiness life satisfaction contentment subjective well being emotional being etcetera لیکن ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیپل شوڈ اسٹے ہیپی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر لی ہیں جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں انسان بھوکا نہ ہو اس کو شیلٹر اویلیبل ہو اس کو اتنے رائٹس انصاف کے رائٹس ہوں اس کو ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوں تو پھر وہ سوچتا ہے کہ بھی میں خوش ہوں کہ نہیں ہمارے ہاں ایک بندے کو یہ ہے کہ روٹی ملنی ضروری ہے اور واقعی وہ ضروری ہے وہ نہیں ہے تو آپ خوش رہیں یا نہ رہیں آپ کی تو ساری خوشی ہی اس چیز سے ہے کہ آپ کو روٹی مل رہی ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے کلچر میں کس طرح کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اکنامک اور سوشل کنڈیشنز کیسی ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ویسٹرن کنٹریز میں اٹس اے ویری ٹارگیٹ جس کے سب لوگ پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں اور شاید خوشی کہتے ہیں پھر بھی نہیں ملتی اور مختلف لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے اینشنٹ گریکس کے بارے میں پڑھا تھا Socrates believe that if knowledge then you can become happy تو نالج میں ہیپینیس چھپی ہوئی ہے اس نے کہا اگنورنٹ بندہ جو ہے اس کی کیا خوشی اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا خوشی کیا ہوتی ہے real happiness is hidden in acquiring knowledge Aristotle said if you are doing what is right and if you know what is your goal then you are happy Plato said when you know about yourself about your deeper self then you are happy تو مختلف تشریحات جو ہیں وہ ہیپینیس کی کی جاتی ہیں ایک ہیڈونک ایسپیکٹ ہے جس سے مراد صرف پلیئر ہے ابھی آگے چل کے اس کی بات کریں گے Buddha found enlightenment in solitude اس کی بھی بات ہو چکی ہے پہلے کہ بدھا اپنے گھر سے نکل گیا تھا اس کو چین نہیں تھا سکون نہیں تھا حالانکہ وہ بڑا امیر تھا تو دولت اس کو خوشی نہیں دے سکی اس کو لگتا تھا کوئی چیز ہے مسنگ ہے لائف میں so he found that happiness peace جس کو اس نے انلائٹنمنٹ کا نام دیا ان اسٹینگ الون اور غور و فکر کرنے میں اور دنیا سے ڈیٹیچ ہونے میں تو ہیپینیس جو ہے وہ ایک ہی اس کی تعبیر یا ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی ہی ورسٹائل چیز ہے جس کو ہم لوگ مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں then Aristotle believe that eudaimonia is based on a lifelong pursuit of meaningful developmental goals جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا فیڈمونیا جو ہے وہ ایک سینونم کہہ سکتے ہیں ہیپینس کے لیے اور وہ ہیپینس تب ملتی ہے when you find a meaning in your life تو اسی لیے ارسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ plus meaning is equal to well being Diener کہتا ہے life satisfaction and happiness is equal to well being Aristotle کہتا ہے happiness is one step beyond just staying happy خوش رہنا یا وہ ضروری نہیں ہے اکیلا اس کے ساتھ real happiness is when you find a meaning in your life اور میننگ تبھی ملتا ہے when you know what is your goal اور پھر یہ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ what are real virtues for example میری گول یہ ہے کہ میں ملینئر بن جاؤں تو کیا یہ واقعی ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے ناٹ ایٹ آل تو ضروری کیا ہے ورچو کو پہچاننا جو ہے ارسٹوٹل کے نزدیک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک گول جو ہے وہ that could diminish the rights of other people جو کہ میری گول ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو that could not be called a real virtue according to few standard that people follow اور اس اسٹینڈرڈ پہ بھی بات کی ہوئی ہے ہم نے کہ ورچو کیسے ورچو ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اسٹرینتھ کیسے اسٹرینتھ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پہلے آپ کے ساتھ ایک لمبی بحث ہو چکی ہے اس لیے اس پہ مزید بات نہیں کرتے تو مقصد یہ تھا کہ happiness has been defined in different times by different people in different ways اب دیکھتے ہیں کہ ایج اولڈ ڈیفینیشن کیا ہیں happiness how people defined from the very beginning and until now کیسے وہ ہیپینیس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہے نیڈ گول سیٹسفیکشن تھیوری یہاں پہ میں تین تھیوریز کا ذکر کروں گی نیڈ گول سیٹسفیکشن تھیوری ریلیٹڈ ود آئیڈیاز ویچ ہیو بین پرائی سائیکو اینالٹیکلوج اینڈ ہیومیسٹک پیپل اب جو سائیکو ہیں یا ہیں دے بلیو دیٹ یو بیکم ہیپی وین یو سیٹسفائی یور نیڈس اینڈ دیر از اے ریڈکشن ان یور اسٹریس اور ریڈکشن کب ہوتی ہے اسٹریس میں جب آپ کی نیڈ پوری ہو جائے so they are both related کہ آپ کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے اب جو psychoanalytic school of thought کا ہے as you would be aware that was اور ہیومنسٹک میں اس طرح کی جو فلوسفی ہے وہ ایگزٹینشلسٹ بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ when you find a meaning in the world meaning in your life لیکن میسلو کی ہمیں زیادہ اس کے نیڈ سیٹسفیکشن تھیوری کے قریب جو ہے وہ نظر آتے ہیں نظریات لیکن فرائڈ اور Maslow although they stated although believed in need reduction یا نیڈ نیڈ سیٹسفیکشن اور ٹینشن ریڈکشن تھیوری لیکن اس کے باوجود ان کے پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہیں اس کو وہ الیبریٹ ڈفرنٹ انداز سے کرتے ہیں کیسے جیسے کہ فرائڈ یہ سمجھتا ہے کہ when you satisfy your needs اور نیڈس آپ کی ہوں گی کون سی your repress aggressive and sexual impulse آپ ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یہ فرائڈ کی تھیوری ہے لیکن Maslow doesn't talk about repress aggressive and sexual impulse اس کے برعکس وہ یہ کہتا ہے کہ when your bottom level needs are satisfied تو ہائرارکی ہے نیڈس کی اور آہستہ آہستہ پھر آپ اوپر والی نیڈس تک پہنچتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی جاتی ہے and when you reach at the peak تو پھر اس وقت آپ کو پیک ایکسپیرینس ہوتے ہیں and then you acquire spirituality یا ٹرانسینڈنس اور پیک ایکسپیرینسنگ جس کو آپ فلرشنگ اور تھرائیونگ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگس کی نیڈ جو ہیں فزیکل سے اسٹارٹ ہو کر اسپرچل تک موو کرتی ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی physical need step by step پوری ہوں اور پھر آپ اوپر کے لیول تک پہنچتے ہیں so this is about need satisfaction یا ٹینشن ریڈکشن تھیوری دوسری تھیوری کیا ہے that is process activity theory بلکہ تھیوریز کا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پروسیس ایکٹیویٹی تھیوریز جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے پیش کی ہیں this theory maintains when you are involved in those kind of activities which are fulfilling to you then you become happy اب اس میں سب سے امپورٹنٹ شخص جس نے فلو اسٹیٹس کے بارے میں ریسرچ کی ہے اس کا نام ہے چیکسینٹ میں ہائی آپ کو یہ سلائڈ دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے یہ اس کا ٹورسٹ کا نام اور اس کو پروناؤنس کرنا اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے مشکل کہ اس کو کیسے پڑھیں گے یہ چیکسینٹ میں ہائے جو ہے اس کی پروناسن ہے گو اس کو کچھ اسپیلنگ ایسے بھی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ وہ سائلنٹ ہیں so he work on flow state of mind said that آپ کو کب حاصل ہوتی ہے good match between you skill so activity you are involved in will determine the kind of happy result یہ تھی دو تیوریز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تین تھیوریز ہیں جو ہمیں پہلی ڈیفینیشنس جو ہیں ٹوینٹی فرسٹ سینچری سے پہلے کی جو ڈیفینیشنس ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور یہ ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں بھی کچھ اسی طرح کی بھی پیش کی گئی جیسے چیکسنٹ میں ہائی کی ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں بھی وہی ہے لیکن یہ ایج اولڈ ہیں بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ when you are engage then you find happiness the third one is genetic and personality predisposition اب جینیٹک سے پتا چلتا ہے کہ جو آپ کی characteristics by birth so this maintain کہ the ability to stay happy is dependent on your body composition and genetic factor اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی آپ کا باڈی میک اپ اور آپ کے جینس ول ڈیٹرمن آپ جیسے ہیں وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ whether you become happy or not تو اگر اب ان تینوں تھیوریز کو ہم دیکھیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے تیسری theory which is genetic and personality that that happiness is stable آپ آج جتنے ہیپی ہیں you will be that much happy after ten years کیونکہ یہ تو it is because of your personality traits جبکہ پہلی دونوں یہ کہتی ہیں this is because of life condition آپ کام کیسا کرتے ہیں اس میں کتنے انوالو ہیں اس سے کتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کام چینج کر لیتے ہیں the first work was not related with your skill well the second is the second time you will be more satisfied پہلی کیا کہتی ہے کہ جب آپ کی نیڈ uh, سیٹسفائی ہو جائے گی اور نیڈ کیا ہے نیڈ آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ you want more money in your job need آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ your boss admires you your if for the promotion of the organization need آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے as a student that teacher appreciates you your parents appreciate your efforts to study تو نیڈ سیٹسفیکشن جب ہوتی ہے تو پھر that depend really on the situation تو پہلی دو تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ it is not stable it depend on life condition and the third theory maintains that it is stable تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ the third point of view is rather pessimistic پھر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے اگلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ کون سی تھیوری جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے کہ چھ سالوں میں لوگوں کو میئر کیا لونگ اسٹڈی کیا ان کی ہیپینیس کا لیول مور اور لیس سیم تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کس تھیوری کی فیور میں جا رہی ہے یہ بات یہ ریسرچ یہ تیسری تھیوری کی فیور میں جا رہی ہے کہ آپ کا پرسنالٹی میک اپ آپ کی genetic predisposition will determine how happy you are life condition تو چھ سال میں چینج ہو جاتی ہیں تو پھر ہیپینیس کیوں چینج نہیں ہوئی اس کا مطلب دس از بات اس کے بارے میں کرتے ہیں اور ملتا ہے فار ایگزامپلٹینڈینڈ اےپینے اور جس میں فائیو ڈائمینشن کو اور اس کے ساتھ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ تو یہ پانچ ڈائمینشن ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہیپینیس جو ہے وہ تو پرسنالٹی کی ایکسٹرا ورژن اور انٹروورژن کے ساتھ بڑی اس کی ہائی ایسوسیشن ہے most probably it is believe that those people who are extrovert social outgoing they are more happy اس کے برعکس پیپل ہو آر انٹروورٹ اپنے آپ میں زیادہ خوش رہتے ہیں زیادہ انٹریکشن پسند نہیں کرتے وہ کم خوش ہوتے ہیں زیادہ تر تھیوریز یہ کہتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا indirectly if happiness is linked with your personality تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی جینیٹک فیکٹر ہے بیکاز آپ ایکسٹروورٹ انٹروورٹ اپنے لائف ایکسپیرینس کے نتیجے میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت حد تک اس کا دار و مدار آپ کے بایولوجیکل ڈسپوزیشن پر بھی ہوتا ہے فیکٹرس پر بھی ہوتا ہے یہ جو دو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ there is a link between your genetic make up and happiness ایک اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں سلیگنٹل found in 1988 that up to 40% percent of positive emotionality and 55% five percent of negative emotionality are genetically based یہ بھی اسی تھیوری کی فیور کر رہے ہیں which is related with genetic and personality factor this research maintained کہ 40% تک پوزیٹو ایموشنلٹی اور 55% تک نیگیٹو ایموشنلٹی جو ہے یہ جینیٹکلی ڈیٹرمنڈ ہوتی ہے ہمیں ایویڈینس تو مل جاتا ہے in favour of genetic and personality predisposition and its relatedness with happiness and well being لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر 50% percent variation in happiness is due to genetic make up تو باقی 50% کس کی وجہ سے ہے تو there is still a room for life circumstance اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات ہے fifty percent for you which is due to enduring personality traits and rest of the fifty percent could be environmental factor مطلب یہ ہوا کہ aspects are امپورٹنٹ آپ کی لائف سرکمسٹانس کیسے ہیں اور آپ کو جینس کس طرح کے ملے ہیں there are basically two perspective on happiness یہ کون کون سے پرسپیکٹو ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں پہلا پرسپیکٹو ہے version and that has been mostly promoted by Diener جیسا کہ میں نے پہلے کہا ڈائنر نے بہت کام کیا ہے ہیپینس پر سبجیکٹو ویل بینگ پر اموشنل ویل بینگ پر he maintain that it is very important to stay happy اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اموشنل ویل بینگ ہے وہ اصل میں ہے ہی کیا this is in fact life satisfaction and happiness it is very important to stay happy تو ہیڈونک ہیڈونک کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ to experience joy to stay happy and so on to experience pleasure تو ڈائنر کے نزدیک جو ہے وہ ہڈونک ایسپیکٹ جو ہے ویل بینگ کا بڑا امپورٹینٹ ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف خوش رہنا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے اور وہ خوشی سطح بھی ہوتی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ فالو کرتے ہیں ایک دوسرا perspective which was presented wasn't ago by Aristotle ایڈیمونک ورژن اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ Aristotle being is equal to happiness plus meaning in your life understand what is the meaning of your life get کیا آپ سمجھتے ہیں کہ what is better for you اور اگر آپ اس سے مطمئن ہیں what you are doing and that is a real virtue یہ بھی بات ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ باقی اسٹینڈرڈ سے بھی ایک ورچو ہو یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں جو کچھ کر رہا ہوں بیکاز آف مائی ایگوئزم کہ یہ صحیح ہے تو ایک اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے ورچو کا اس کے مطابق what you are doing is satisfying and will help you in reaching to your goal and you find the meaning of the world you are happy تو وقتی خوشی ہے یا ہیپینیس ایکسپیرئنس کا نام ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اب کو اور لائف سیٹسفیکشن کو میئر کیسے کرتے ہیں یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی ایک اسکیل میں آپ کو دکھاتی ہوں لائف سیٹسفیکشن کی بھی یہاں پر بات ہوئی ہے تو اس کو میئر کیسے کرتے ہیں تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھانا چاہتی ہوں تاکہ اگر کبھی آپ نے اپنا جائزہ لینا ہو اسٹوڈینٹ سے پوچھنا ہو دوستوں سے پوچھنا ہو عام لوگوں کو سروے کرنا ہو آپ کو انٹرسٹ ہو کہ میں دیکھوں کہ لوگ کتنے سیٹسفائڈ ہیں لائف میں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ایک نمونہ ہو so let see this life satisfaction یہ ہے کہ one means strongly disagree mean strongly کیا ہے اب یہ جملہ بڑا شدید لگتا ہے کہ بھائی ایکسیلنٹ تو نہیں ہوتی ہوتی لیکن اسی وجہ سے آپ کو یہ اسکیل دی ہے آرڈینل اسکیل ٹو کہ آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ تو نہیں ہے اس سے تھوڑی سی کم ہے چھٹے نمبر پر پانچویں پر کہاں پر وہاں آپ فل کرتے so far I have got the important things I want in my life this is under statement ایک اور statement I am satisfied my life سادہ سا جملہ last one if I my life change almost nothing یہ بھی بڑا مشکل ہے range is one to thirty five اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسکور جتنا ہائی کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ you are more satisfied in your life تو اس طریقے سے آپ اپنی اور دوسرے لوگوں کی لائف سیٹسفیکشن میئر کر سکتے ہیں یہ تو تھی بات جو ہم کر رہے تھے کہ لوگ پہلے سے ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں کرنٹ پوائنٹ آف ویو کی طرف کرنٹ پوائنٹ آف ویو جب میں کہہ رہی ہوں تو it is twenty first century definition of and that has emerged two perspectives that we have discussed so far. One is hedonic perspective and the second one is meaning in life, edemonic. Edemonic is not only happiness, it includes meaning into your life. تو ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک پہلے والا ہیڈونک تو ان دونوں کو بیس بنایا ہے آج کل کے ریسرچرس نے and they have defined happiness in relate way پہلی بات میں انکلوڈ کر لیا مختلف لوگ ہیں جو مختلف تشریحات کرتے ہیں اور پھر جیسے ہم دوسرے لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں they have included the third dimension also جیسے ڈائنر بلیوس کے you are happy if you experience pleasure دوسری بات یہ ہے you have proportionally greater number of incidents یا positive affect as compare to negative affect آپ کو پوزیٹو افیکٹ زیادہ ہوتا ہے نیگیٹو افیکٹ کم ہوتا ہے and you are satisfied with your life satisfaction کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پچھلی دفعہ پڑھی تھی ہم نے sort of contentment with your life experience and your appraisal your subject appraisal ایک بات یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ why we take subjective appraisal of people because this is very personal اور آپ کسی سے اس کی پرسنل چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا سبجیکٹو اپریزل جب بتاتے ہیں then it is related with their objective appraisal also because وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ میں سوچتا ہوں لیکن باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس لحاظ سے کمپریہنسو ہوتا ہے that they consider both subjective and objective factor that is why subjective evaluation and judgment of happiness is essential تو ایک تو یہ پرسپیکٹو ہو گیا دوسرا کون سا ہے Lyubomirsky et al in 2005 propose that genetically determined set point for happiness fifty percent اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کون کون سے جو ہیں وہ ڈیفینیشن کیا کہتی ہیں ٹوینٹی فرسٹ سینچری کیا کہتی ہے پہلے تو لوگ جینیٹک کی بات کر رہے تھے نیٹ سیٹسفیکشن کی بات کر رہے تھے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے خوش ہیں اور وہ ایکٹیویٹی میننگ فل ہے کہ نہیں آپ کی لائف کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مختلف ریسرچ سے ایکسپیریمنٹ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جینیٹک میک اپ جو ہے that is playing fifty percent role fifty percent of the changes in happiness اور due to your personality make up then what is the next باقی ففٹی پرسینٹ بھی تو ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں ہیپینےس ریلیونٹ سرکمسٹینشیل فیکٹر جس میں ڈیموگرافک فیکٹر بھی شامل ہیں اس کا کیا رول ہے that is ten percent according to their research یعنی جیسے آپ کی لائف سچویشن ہوگی سرکمسٹانس جیسے ہوں گے وہ ٹین پرسینٹ انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ کتنے خوش رہتے ہیں یا غمگین رہتے ہیں اگلا کیا ہے باقی فورٹی پرسینٹ کہاں سے آئے گا so they maintain happiness relevant activities and practice contribute forty percent of variation in happiness اس کا مطلب ہے کہ آپ کیسے بہیو کرتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا تعلق ہے خوشی کے ساتھ فی پرسینٹ اکارڈنگ تھنک سرکمسٹانس بھی برے ہو گئے کنٹرول اور دیکھیے اس کی کتنی پوزیٹو امپلیکیشن ہے that if you change your thinking if you change your cognitive level and if you behave differently then you can bring a change into your happiness so that is believed in twenty first century that all of the factor contribute toward happiness whether it is genetic whether it is society and whether the person himself اور ہر سیلف سارے مل کر جو ہے وہ ہیپینس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور ایک بات میں یہ بھی کہوں گی کہ when we are talking about twenty four century of happiness تو ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں پرسپیکٹو کو ہم آہنگ کرنا چاہیے ہم ایک چاہے ہم ایسٹ میں رہتے ہیں چاہے ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن ہمیں ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان کی فلاسفیز جو ہیں ان کو کمبائن کر کے سوچنا چاہیے کہ ہیپینیس جو ہے اس سے کیا مراد ہے اب ایک بات اور ہو جائے سیلک مین کیا کہتا ہے ہیپینیس کے بارے میں Seligman is a very important person in positive psychology. Aapko pata hai ke he uh, devoted his life for the promotion of uh, positive psychology aur اس نے بڑی کانفرنسز اس سلسلے میں کی ہیں بڑی گرانٹس اویل کی ہیں تاکہ اس پہ ریسرچ کی جا سکے he actually divide happiness into three types the first one is the pleasant life pleasant life کیا ہے you experience pleasure and you experience positive emotions good کے بارے میں بات کرتے ہیں سیلگ مین نے کہا تین ٹائپس ہیں پکچر دکھا رہی ہوں ایسے ہی کہ یہ ہیپینس ایسے بھی حاصل ہو جاتی ہے آپ کسی اچھے نظارے کو دیکھ لیں سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں گارڈن میں بیٹھ جائیں اور you can still be very happy تو ہیپینیس اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے you engage yourself in positive experience and you can attain happiness so having as many pleasures as possible will take you to become a more happy person and that is the philosophy of many researchers کہ ہیپینیس اور پلیئر جو ہے وہی لائف میں امپورٹنٹ ہے اور you have to learn the skills to amplify them خوشی کو بڑھانا کیسے ہے اس کی اسکل بھی آپ کو سیکھنی پڑے گی so this is one dimension which Seligman describe دوسری کیا ہے the good life good life کون سی ہوتی ہے یہ بھی تو لوگوں کا مختلف ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ گڈ لائف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئے فار ایگزامپل کوئی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ when you are involved in activity which is meaningful تو دیٹ از اے گڈ تو ڈفرنٹ ریسرچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں سلسلے میں کہتے ہیں جیسے کہ one point of view is pleasure versus flow کچھ لوگ کہتے ہیں پلیئر کو فالو کرنا چاہیے بس ہیپیس جو ہے وہی امپورٹینٹ ہے Csikszentmihalyi that just is not important اور اس نے کہا کہ جب آپ فلو اسٹیٹ میں ہوتے ہیں when you are engage in your work and that is matched with your skill then you are happy اور ہیپینےس فلو کے بغیر نہیں آ سکتی الپورٹ کیا کہتا ہے الپورٹ کہتا ہے کہ ہیپی جو ہے ناٹ آؤٹ in سیلف یہ کوئی گول نہیں ہے جس کو اچیو کیا جائے it's a by product of other activities in your life یعنی کہ اگر آپ اچھے کاموں میں میننگ فل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے وہ ہیپینس ہے لیکن پہلے یہ ضروری ہے کہ you involve yourself into good activities اور اس کا طریقہ کیا ہے by finding your higher level of activity آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکرافٹ لو اینڈ پلے جو نے بھی کہا تھا کہ یا خوشی کیا ہے کہ there is a balance of work love and play relationships بھی ہیں ریکریشن بھی ہے اور کام بھی ہے یوزفلنیس بھی ہے سو so, یہ چیزیں جو ہیں یہ خوشی عطا کرتی ہیں and that is a good life ایک اور بات امپورٹنٹ ہے سیلک مین کے نزدیک اور وہ ہیپینس کی تیسری ٹائپ ہے دا میننگ فل لائف جب آپ اپنی لائف کا میننگ ڈھونڈ لیتے ہیں تو دین یو بیکم ہیپی جیسے کہ یہ Viktor Frankl as one very important existentialist اور وہ یہ کہتا ہے کہ اصل پرپز ہی یہ ہے کہ زندگی کا مطلب ڈھونڈا جائے میننگ ڈھونڈا جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اکیلی ہیپینیس جو ہے وہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ لائف کا مقصد ہے کیونکہ when you are finding meaning of your life frustrated ہو جاتے ہیں کئی دفعہ جب آپ اپنی زندگی میں صحیح راستے کا تعین کر لیں تو ریئل وہی آپ کو خوشی دیتا ہے look at the life many working for humanity جیسے کہ Mother Teresa Quaid Azam did great work for was this independent country اور ساری لائف اس کے لیے ڈیوٹ دی سارے ریلیشن شپ جو تھے اس کے لیے تیاگ دیے اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں اپنی قوم کو جو ہے وہ آگے لانے کے لیے اپنی ساری زندگی امپریزنٹمنٹ میں نیئرلی ساری زندگی امپریزنٹمنٹ میں گزار دی تو یہ لوگ بھی تو ہیں اور ان کو پتا نہیں کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی لیکن بظاہر دے ہیڈ سفرڈ الاٹ تو some time suffering can also give you happiness because you have a meaning and purpose in your life ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے آج کے لیکچر کو ریویو کرنے سے پہلے کہ آئنسٹائن سیٹ کے جو ورتھ وائل لائف ہے وہ وہی ہے جو دوسروں کے کام آ سکے اور اس سے ملتی جلتی اسلام میں تو بہت ساری باتیں ہیں تو میننگ آپ تبھی ڈھونڈتے ہیں آج کے لیکچر کا اس پہ اختتام کرتی ہوں لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں what we have study today today's topic was happiness and well being happiness کی ڈیفینیشنس ہم نے دیکھا کہ ایج اولڈ ڈیفینیشن کیا ہیں age old definition talk about need satisfaction genetic make up and process and activity of people اور some people maintained it is genetically determined that is why happiness is stable کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لائف کے سرکمسٹانس جو ہیں ان سے مل کر بنتی ہے کہ آپ ہیپی ہوں گے یا کمگین ہوں گے ماڈرن ڈے یا twenty first century definition are impress by two point of view one is ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ happiness is actually the combination of genetic situational and personal factor اور سیلگ مین کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہیپینیس کی تین ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں اور وہ لوگوں کے نزدیک اپنی اپنی ان کی ہیں کوئی پرسو کرے گا to get a meaningful life and to serve humanity to find the purpose of life اور کچھ کہیں گے کہ بھائی خوش رہنا ہی امپورٹنٹ ہے چاہے میں کسی کے لیے کام کروں یا نہ کروں کچھ کہتے ہیں کہ اپنے لائف میں کام میں آپ اتنے انگیج ہو جائیں that gives you happiness so the purpose of this discussion was that has been explained and perceived differently by different people اور اس کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے لوگ ڈفرینٹ ہیں انٹرپریٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوں گی so that was all about today's lecture اگلے لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ